ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے آیات 167 168 اور 169 میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں کہ اللہ نہ انہیں معاف کرے گا اور نہ راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے